بندہ اپنے آپ کدی اچھا عبادت کر لو ٹھیک ہے مولا تیرا حکم ہے لیکن یہ نہیں عبادت کر کے وہ آخری فرشتے بھی اگے ود گیا یہی کی سفا ابلیس کافر ہویا ایک رب دا فیصلہ نہیں منیا دوجا تعظیم سجدہ نہیں کیا تکبر آ گیا کہنے لگا میں آلا اگ آلا ہے مٹی ادنی بھی بھائی مانا جن جائیں پیدا کی تو انہوں پتہ نہیں اگ نو تو اس بنایا تے مٹی نو بھی ہوں آخ نہیں جی تمہوں پتا نہیں مینو پتا بھی پیدا پیدا ہونے والے والے پتا ہے تو کرنے عجیب گل کی ہوں نظریے عقائد عقیدہ اس واسطے اقبال آدھے اس دور میں ہے عقائد کا شیشہ پاش پاش وہ آدھے پتر تو عمل نو لگا پھر اس دور عقائد کا شیشہ پاش انسان کو نہیں ہوئی نہ کفر ہویا نہ منافقت ہوئی ہے نہ شرک یہ تین چیزاں ابلیس تھے ابلیس نے پھر ان شیاتی لا یونا الا اولیاء ابلیس نے پھر وہی کی تھی تے پھر کفر منافقت تے شرک کی انسان نے اس وہی کی تھی انسان خود نہیں کی تھی یہ تین چیزاں کنہ دینا یہ کاف ابلیس کا پہلے رب تالا نے فرمایا کہ کہ ہوں یہ نتیجہ نکتا اس دے نظریہ عقیدہ خراب ہویا عمل دوست اچھا تھی تھی عبادت خدا دی کی عمل دوست اچھا نا اس دا نظریہ عقیدہ خراب ہویا ہے جی میں کوئی ہزار مان دی گندم دی ڈھیری تھی رکھ لو تیلی دی طاقت نہیں جان رہے تیلی وہ ساری ڈھیری جل جاتی ساری ڈھیری جل جل نظریہ وہ شاید کہ ساری عمل ڈھیری برباد کر کے رکھ دیتا ہے فقط اس کا نظریہ یہ ہوا کہ اگ مٹی ادنا نو بلا رب نمجھ لگ گیا کہ کہنا پتہ ہی نہیں اگ یہ مانا مانا سمجھان جو لگ گیا نعوذ بلا کہن جو لگ گیا بھی آلہ اگ یہی گل نتیجہ ہوندا ہے کہ رب نو پتا نہیں اے عقیدے کی تیلی اس لئی تو کافر ہو گیا ہن سب تو بڑی جیڑی بڑی گل ہے شیطان نے اوتھے گنا نہیں کیتا شراب نہیں پیتی فلم نگی نہیں بنائی جوا نہیں کرتا کسی نال ظلم نہیں کیتا کوئی اس کو برائی نہیں ہوئی سوائے ایک تعظیم نہیں کی فیصلے بھی نہیں ہوں دو چیزیں ایمان فیصلہ تعظیم جی تعظیم نبی نہیں تو پھر بھی ایمان نہیں اور تعظیم کی شاید کہ کسے شاید میں اس دے شان دے مطابق مننا جی ویکو ایک مثال ہے چینی ہوں چینی ایک نام دانا ایک ذات مٹھاس صفت تین ہوں تین ایک دا انکار کرو تو بندہ گیا اس واسطے صفت کا انکار یا ذات کا انکار یا نام کا انکار یہ تین کفر تین کفر ہوں ایک تعظیم بذات تعظیم فی الحال دو ایک ذات کی تعظیم انہوں دے شان دے مطابق مننا جو رب نے عطا کیتا ہے اس شان دے مطابق مننا دوجا حکم المرو فوکل ادب جڑا حکم ہے جڑا ادب تو بھی فوکت رکھتا مثال بطور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نو فرمایا کہ چل وہ نہیں چلیا تو پھر نہ فرمانا کہ حکم ادب کو نو فوکیت رکھتے ہوں ایک ذات کی تعظیم ایک حکم حکم ہوں جا بھی ذات کی تعلیم نہیں جا بندہ اس حکم کی نہیں گستاخی اس وقت دونوں اسی حکم دے گستاخ ہیں وہ مٹو ذات نہیں جی ایک حکیم ہے ایک وہی کتاب ہے نسخہ ہوں ایک آدھے حکیم میں کوئی نہیں آتی جاتی دوجا آدھے یار وہ نسخے کوئی شہ نہیں یہ دے منکر ہوں آسان اللہ تعالی دے محبوب دے کول جڑی کتاب ہے یہ سارے نسخے روحانی کفر شرک منافقت دا دا توڑ ارتداد توڑ تمام روحانی بیماری واسطے شفا ہے ہوں جا نسخہ چھٹ دے وہی تو گیا آگے جیڑا حکیم نو منڈو آدمی جانے کی کوئی شاعری ہو بھی گیا ہوں دو ٹولے اسی فیل ہوئے حکم دی تعظیم نہیں تازی نماز دا آپ کنے بارے فرمایا بنیا مومن کھڑے بنیا امتی کھڑے دعوے عشق کے چیتی کھڑے حکم یہ ہوں سڈے جڑے ملان طبکا ہے انہیں سارے نال دھوکھا کیتا ہے نہ ایمان دا پتہ ہے نہ عمل دا پتہ ایمان دا عمل تمیز کر دیو اس دی مثال عام چھوٹی جی شادی کہ ایک باپ تے دو بیٹے ایک باپ نو چتر مار مار بے ادبی کرتا ہے گستاخی کرتا ہے بے غیرتی بے شرمی کرتا ہے وہ فوراً کیونکہ اسلام کوفر تو ایمان دے آ سکدو ظلم کو انصاف دے بدی کو نیکی دے یہ توبہ جو رکھی دے اس واسطے رکھی دے ہوں وہ فورن توبہ کرتا ہوا کہ یار میں بڑی بےغلطی کی تھی پیو دی اڈی بے ادبی گستاخی یار توبہ معافی شرم گوٹے گٹے پھڑی پیا دوستوں بلائی پیا یار من معافی دیا دے دوجا پتر آدھے نہیں ہو نہیں پیو نو چتر مارنا فر ہوں اس بے غیرت وڈا کہڑا آخ نہ مننا والا اس ماریا نہیں عمل فیل نہیں چتر نہیں مارے وہ صرف اتنا آخیا کہ وہ چتر مارنا فر دے ہوں مارن والے تم ود گیا کہ نہیں یہ ہے ایمان وہ ہے عمل عمل کیا توبا پیا کرتا ہے لوٹ آیا توبہ مانا پھر لوٹ آیا ہوں معافی لگ جا مٹو آتا ہے وہ نظری آتی ہے جہاں آتا پیو نو چھتر مارنا فر دے وہ بیٹا نہ فرمانی ہے بےدبی ہے بےمانی ہے ہر چیز ہوں تے سارے کو دیکھو کتاب ہے اللہ تعالی یہ ہوں اس کتاب کا اثر کی ہوا کہ انگریزی کتاب اتنے یہ تھلے انگریزی فیصلہ اتنے تھلے اچھا کرتے کون مسلمان ہوں جج کون بنتا ہے بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث چار ٹول چار ان چار ٹولے میں جج وکیل بنتے کہ نہیں بنتے ہوں اللہ دے قرآن دے فیصلے پچھا کر کے تے انگریزی قانون کون چلا رہے ہیں چار جماعت یہ ہوں فیصلہ معیار بنیا کہ جے جسا آخ تو میار ہے فرماندن زبانی کلمہ کلمہ کلمہ ہر کوئی کوئی پڑھتا دل ہوئی ہوں میار نہیں عبداللہ بن نے کلمہ پڑھے زیارت میار نہیں کہ ساری زندگی زیارت کی سامنے زیادہ مفت مقتدی بنیا پیچھے امام اکبر ساری زندگی پچھو نماز پڑھیے حج سبھی نماز روزے زکا مسجد نبوی قبلہ کعبہ ہر شاید بھی اس زیارت نصیب ہوئی ہے نا تو امام الانبیاء دی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے ہوں جن نے چیزوں معیار بناؤ تو پہلا مومن پھر عبداللہ بن ابئی ہے لیکن تھی کہہ دو رئی رئیس المنافقین بھائی کیوں بھی وہ سارے منافقوں سرکار کیوں بنیا وہ ہر شاید کوئی بندہ خواب آپ کی زیارت کر لو تو بڑی گل ہے تو تو ساری زندگی ویکتا رہا ہوں معلوم ہوا کہ مومن ایک نات خون نات پڑھتا پیا میں کہ بے بکو وہ کہہ پیا کہ تکیا نصیبے والے نصیبہ والے چہرہ حضور دا صلی اللہ علیہ میں کہ بے بکو بد تین تو نہیں تکیا ابو جہل تکے پھر نصیب والا ابو جہل ہو گیا تو رہ گیا عبداللہ بن ابئی تکیا وہ بھی نصیب والا تو تو بے نصیب ہو گیا وہ بے وقوف جاہلا صدیق جہلا مومن کا تکنا ہو رہے تو کافر کا تکنا فرق ہے تکا نو لے جانا بھی جن تکیا نصیب والا ہو گیا تو تیرے اتنے کوئی آخیا پوجا نصیب والا کی آخر گل گلا بے وقوف تول دے کیوں نہیں کرتے تھی گل ایسی گلت کر دو جڑا دوجا پل اس واسطے میں پیاس نہ تمہوں کہ جدو ایمان دا پتہ نہیں عمل کوئی شاید سبحان اللہ اصل ایمان ایمان فیصلے کا نام ہے ہوں تے سارے کول پینٹ سال ہو گئے فیصلہ کہ چلتے تعلیم قانون تہذیب تاریخ چھٹی بڑی kilometre kilogram metre سی میٹر نظام میٹر ہمار سلنا میرے رسول نیلا لے تو آپ نیلا کسی رسول کی شان نہیں کہ رب کی شان نہیں کسی رسول دا حکم نہ چلے تو دوجے دا چلے یہ رسول دی شان نہیں رسول دی شان رب فرما دے یہ تو او دا حکم منیا بس الا یطاع بن اللہ اللہ دے حکم نالو دا حکم منیا دنیا دے کسے دا فیصلہ نہیں ہو سکتا ان الحکم الا للہ سوا اللہ تعالی جل شان او دے فیصلے دے سوا کسے دا حکم سبحان اللہ ہن ایمان نال اکھو 65 سال ہو گئے تواڈے ساڈے تے کیڑا حکم چلدا پیا انگریز دا تعلیم ہوں قرآن حدیث پڑھیا ہو قرآن ایک جات بیان کرتا ہے دشمن تو فکر سمجھو دین ہے سمجھتا نہ سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ جائے دین سمجھ کا نام ہے کافر کٹھے ہوئے نبی پاک دے دور دے اندر ان نے مشورہ کیتا قرآن نے اس بیان کیا انہیں آخیا لا تن پھیکو اللہ من ان رسول اللہ وہ تھی مال خرچ نہ کرو رسول اللہ جی رسول اللہ کے کول نا ان مال خرچ ہتا یگ وہ پریشان ہو جب تھی مال خرچ نہیں کرنا وہ کی ہو سن پریشان ہو جانا ہوں اتے اس ویلے انہیں کیتا مال خرچ نہیں کرنا اتنا بے غیرتے کیتا ہے تنخواہ نہیں رکھنی قرآن حدیث وہ چپراسی نہیں کوئی عہدہ نہیں لینا تنخواہ نہیں نہیں دینی مال خرچ کرنا ہوں دسو جا قرآن پڑھا والا حدیث پڑھا والا دین پڑھا والا پڑھانا درس دن والا فکا غیرت بے غیرتی پردہ یا ادب رام ہر چیز دن والا دی روپیہ تنخواہ نہیں تے کرنل دی لاکھ روپیہ ہوں دو سو کرنل جو کھڈیا کسی مولوی نے دسا بھائی مارا قرآن آیا ہے بھی انعام تا انعام اللہ کیڑے انعام والے نبی انعام اللہ نبی من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین چار قسم کے لوگ قرآن چین آخری صالحین پنجواں بندہ کوئی نہیں آخری کی سوال جی۔ ہوں یہ تو ہے قرآن کرنل کتوں آیا general S H O master سکالا professor D S P D I G نام کا ہو گیا ایک بندہ آخ میرا نام کی ہے کشن رام تھی آخو بابا سنیے بریلوی بابیا بریلوی ہیں وہ آخی پے وقوف ہیں میرا تو نام دستا پیا ایک بندہ آ گیا میں گلام صدیق تھی آخو یار سنیے یا شیا ہوں دس بھی شیا کا نام گلام صدیق ہے کتنے آیا گیا آ سکتا ہے نہ وڈا تار اس واسطے سنت خدا بندی ہے پہلے نام پوچھے گئے پہلے کی پوچھا گیا حکمت ویکو کہ ہر شاید پیدا کی اس دا نام رکھا ہے تے نہ پوچھے گئے علم ویچا گیا نہ مانا کوئی شاید نال نہیں ویچا گیا آدم علیہ السلام فرشتے سب نو پیش کیتا کلا سما ہر ملا ملا فکال آم دے بے اسمائے ہاں ہوں انہوں ہر شہ پیش اللہ ہر شہر پیش انہوں کو نام پوچھا گیا آلام عمر کے اندر ہر شاید ایک تصویر انہوں کا نام پوچھا گیا بھی یہ نام کی ہے فرشتے آخیا سی لا علم لا علم تنا جو تر دسیا وہ پتا بننا کوئی پتا ہوں اتو ہی بلیس سی وہابی نوز بلا کہتے ہیں کہ نبی نو علم غیب نہیں تو شیطان نو چک اے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے ایسا نہیں لکھا انہوں نے کتاب میں لکھا انہوں نے دسو میں میرے نال ایک لائن اندہ مناظرہ ہو گیا میں کیا پتر ہوئے دس تو اپنے پیو تھی تعریف کرنا پیا ہیں آپ پیچھے لگے چلتے ہیں جی وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے مل لینا جدو اللہ تعالی نے پوچھا نام ہوں شیطان بھی موجود ہے فرشتے بھی موجود ہیں آدم بھی اچھا نام کہیں دس آدم شیتان دس فرشتے اچھا میں پیو نو علم ملتے اس ویلے کیوں نہیں آیا میدان میں دستا وہ بئی مانا جد وہ آدم سلاد تو سلام جنا علم نہیں تو تو اکل سلاد و سلام نہ ملائی بیٹھا ہے بئی مانا ہوں اس گستاخ اسان ووٹان من بیٹھے کہ آ ووٹ لڑ تا خلیفہ بن سکتا ہے تو تا بادشاہ یہ پھر موتا مجلے سے حمل ہو گیا سارے کٹھے ہو گئے کون منی بیٹھے ہوں جدو تھی خلیفہ من بیٹھے کہ صدیق پاک کی ہے پہلا خلیفہ جدو ووٹان بھی ووٹ دے لے سکتا ہے تو خلیفہ بن سکتا کہ نہیں ہوں ایک تھام گستاخ دوجے طرف خلیفہ ہے سمجھ نہیں آتی سننی دی مینو اس واسطے اقبال آخر دو رنگی چھوڑ دے بئیمانا یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا سنگ ہو جا ادھر کہ گستاخ ادھر کہ میرا خلیفہ بن سکتا ہے ہوں کہ دوہی پالی اس واسطے ایمان جڑا ہے وہ اس گل کا نام ہے کہ ایمان چ ملاوٹ نہیں ہو مومن چ ملاوٹ مومن ہے جڑا مومن کو ہوتی ہے اقل اقل مند کو ہوتی ہے پہچان تے پہچان دے بعد ہوندی ہے فرق جے اس تو کل ایمان ہے اکل پہچان دے فرق کیوں نہیں کرتا فرق کفر دے اسلام میں فرق نہیں کرتا کفر دے اسلام دی تعلیم میں فرق نہیں کرتا کفر دے قانون دے اسلام دے قانون میں فرق نہیں کرتا ادھر دو بکرے ادھر پانچ سور او جی گنتی کرو جڑا ود جاوے وہ کھا لینا ووٹ کی ہے نہیں ہے نا ایک پاس نو کمینے ہو جانا دوجے پاس دو شریف گنتی کرو ہوں کدھر جانا آپ سور کھانا وہ تو انہوں گننا پھر بے وقوفی جہالت ہے وہ بے وقوف آسجد گن لائم ہے جدو خدا نال بندے تھوڑے تو خدا لا ہے پھر تیرے بندے کیونکہ زیادہ ہو سکتا اس واسطے جمہوریت جو ہے یہ شرک ہے کفر ہے اور جو بندے کا عقیدہ ہے کہ جمہوریت اسلام سے ہے وہ کفر ہے کیوں کہ قرآن فرماتا کلا یا خبیص خبیس ہو محبوب فرما دو وقت پاک پلیت برابر نہیں ہو سکتا ولاؤ آجاپا کا کثرت الخبیص کونے جو خبیس زیادہ ہوں وہ برابر ہوں ووٹان کی ہے چار تھی اپنے وڈے آلم چن لو چار آ جان کنجر برابر گنتی ہو سی برابر ہو جا جی پانچ کنجر آلم کی چھٹی بعد سے کسی لگ سی کنجر یہ طریقہ اسلام کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے کہ کنجرا نو بادشاہی لبے تو ہوں جہاں آ کے نہیں جی اسلامی جمہوریہ آپ کوفر کیتا ہے ہوں لکھاں اسلام نو ہر پاسے من لو یہی تیلی لا دے شیطان والی گل تو ختم اس واسطے کوفر میں تمہیں دستا پیا کہ شری کوف کفر جہالت کفر تکبر کفر اناد تعید کفر تسلیم کفر تقلید کفر اطاعت کفر ہوں کسی ملا پتا نہیں بھی کوفر قسم کن جدو پتا ہی نہیں تو ہوں دسنا تمہوں کی ہے ہوں تھی جا کے کسی نے آم بھی کوفر دیا قسم بیان کر کسی سے جا کے سوال کر دو کوئی وڈے تو وڈا جڑا عالم بیٹھا انہوں آگ بابا کوفر دیا قسم دس وائن اتا تو وہ ہم انا کملا مشرق ہوں اگر تھی اطاعت کیتا پھر مشرق ہو ہوں اطاعت کہیں دیے کافر ووٹان میں چنا یہ اتاد کے دیے ہوں یہ علامہ اقبال نے جدا کیا قرآن نے بھی جدا کیا نام ایک ہو سکتے ہیں حقیقت ایک نہیں ہو سکتا ہوں انہوں کا بھی خدا ساڈا بھی انہوں نے بھی محبوب ساڈا بھی نام ایک ہو لیکن حقیقت انہوں نے بھی تعلیم ہے ساری بھی تعلیم ہے انہوں دا بھی انتخاب ہے ساڈا بھی انتخاب یہ ایک نہیں ہو سکتا کافر ہی وہی کریں اسی بھی وہی طریقہ کوفر والا نعوذ باللہ تے پھر اسلام دے کوفر فرق کیا ہے یعنی جو چیز کافر پسند کرتا ہے وہ اسلام نہیں ولن تردا ان کل یہودا ولن نسوارا حتا تتبع ملت اللہ ہرگز ہرگز قرآن نے مہر مار دیتی ہے کہ یہود نسارا پسند نہ کر سن جدو تک مزہ ملت نہ ہو انہیں پسند نہیں کرنا ہوں دسو سکول دی تعلیم پسند کتنے اربا روپئے دے رہے ہیں ووٹان سکول دی تعلیم نو کون لا رہے ہیں انگریز ہوں دسو اللہ فرماندہ ہر مذہب کے سوا پسند نہیں کرنا جی ہوں اسلامی جمہوری ہے جی ہوں یہودی کو پسند کرتے ہوں انہیں ساڈا طریقہ الگ غسل الگ انہیں دا الگ ساڈا استنجا الگ ساڈا استنجا انہیں ایویں کوئی طریقہ تا ملتا وہ بت پوجن تھی تھی حقیقت خدا قرآن نو انہیں انہیں اپنی اپنی کتاب بنی ہوئی ہے ہر شہ شہ بڑے تاری کوئی نہیں لینی کافر تو اسلام کی جو نہیں لینا یار وہ سور پکائی بیٹھا ہے تو گائے کی بوٹی نہیں تو مومن تو وہ گائے پکئی بٹھا ہو سور کی بوٹی آ کے آ یار پا دے یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے ویخنا جس کا اس کا ایمان ویخ ہے ایمان کی شاید کوفر دی مخالفت کسی بزرگ کو پوچھا گیا اللہ والے اکل کتوں مل رہا انہیں فرمایا پاگل یہ تو پاگل ہے بھی جڑا خود پاگل ہے تینوں اکل کی دیتی کھڑا وہ حضرت سوان اکل پاگلوں کی لگتا ہے وہ پاگلا جڑے پاگل کام کرتے ہیں میں وہ چھڈ دینا جہے پاگل کام کر دین میں وہ میں آپ اکل مل گئی مینو جی میں وہ کام کرا تو پھر تو میں پاگل ہاں وہ حضرت ایمان کتوں لبیا ہے آخر کافر آخے بے وقوفا جن کافر من دین میں انہوں چڑھ دینا وہ حضرت غیرت کچھ ہی لبھی ہے آخر بے گیرت اللہ وہ آپ بے گیرت گیرت دیتی ہے اسی وہ فرمایا بے گیرتا جڑا بے گیرت کام کر دیں میں وہ چڑھ دینا غیرت آپ انہوں کا الٹ چلنا میں اتوں لب جانا میں ایمان ہے ایمان کی زد کفر ہے یاد رکھنا جو چیز کافر نو پسند ہے اگر کوئی پسند کرتا ہے پھر انہوں قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے لا تخل یہود من نسوارا لیا بعد ہمیں بعد یہود نسارا نو دوست نہ بناؤ ایک دوجے دے دوست میں تھا ولہ ہوں مین کم فائن نہ ہوں مین ہوں اگر انہوں دوست بنایا پھر انہوں ہوں میں سوال کیا واپیا میں کہ قرآن آتا انہوں جڑا دوست سمجھے وہ انہوں ہوں دسو امریکہ برطانیہ کافر بلائی بیٹھے ہو سعودی عرب یہ دسو دوست سمجھ کے بلایا جی تھی دوست سمجھ کے کافر بلایا تو پھر تو قرآن کہنا انہوں تو تھی آ دو مومن مومن قرآن چھٹ کے ہوں یا من کے ہوں تو تھی مینو یہ جواب دو تھی دوست سمجھ کے بلایا تو پھر انہوں جی دشمن سمجھ کے بلایا تو پھر انہوں نے بے وقوف دشمن نو بلاؤ کہ آ ساری حفاظت کر ہوں بابی نو بلاؤ کہ آ سنی کی حفاظت کر لیکن کرتا ہے کیوں جدو جانا ہے انگریز کی نوکری پولیس ہوں ہے سنی ہوں شیعہ کی اس حفاظت کرنی تمبی لا کے ریفل چک کے تو شیعہ دی حفاظت کرنی ہے بھی تو نبیاں دے صحابہ نو گالاں دے امہات المومن نو گالاں دے میں تیرا محافظ ہوں وہ انگریز دے گل گیا ایمان گیا ہن جیڑا اونوں قتل کرنا سی اونوں ہن کیتا کردا ہے حفاظت ایویں جو بندی ہوا دے شیعہ کافر شیعہ کافر لیکن جو بندی کھلوتا ہوں ریفل چوک کے ویک جھوٹا جڑا ہے نا وہ کدی اپنے دعوے دے قائم نہیں ہو سکتا وہ کدی نہ کدی کھل جا جی شیطان کھل جائے سجدے جا کے کھل پی اس واسطے اتنے بھی سارے جا کے کھل پہ جدو امتحان اللہ پالا پاک امتحان لاؤں ہے پھر سارے کی گل ظاہر ہو جاتی ہے پتا لگ جا یہ کتو بولتا پیا یہ کتوں یہ کتوں ہوں گلا دو نے آخری ایک سیاست رحمانی ایک شیطانی یاد ایک ہوں سیاست کا مان ہے حکومت کی حکومت یہ دسو سلیمان علیہ السلام اللہ پیغمبر ہیں بادشاہ کی کہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی کہ نہیں کی صدیق نے کی کہ نہیں کی وہ سیاست شیطانی ہے اے رحمانی ہے لفظ سیاست نو برا نہیں آخ یہ جدا کرنا ہے تقسیم کرنا ہے کہ ایک سیاست کافرے دی ایک مسلمانوں ان پتہ نہیں میں آخیا بے وقوفا کلمہ شریف اسلام پہلا شریف کون ہے کلمہ شریف تو آدھی شریفا کا کام نہیں تو تو کلمہ بڑی بیٹھے ہیں آخیا آہو تو بئی ماننا تو پھر شریفا کا کام نہیں تو کلمے کو تو بڑا شریف ہے تو ہور شریفا کا کام نہیں تو تو کی میں اس سے جانا ہے معلوم ہوا شریفا کا کام نہیں کی سیاست حکومت اس واسطے اسلام نے یاد رکھے کہ کوفر کی حکومت نہ بنے کیوں جب کوفر کی حکومت بن جاتی تو دنیا پھر آپ کافر ہو جاتی کہ حکومت غالب ہوں نا ناس والا دین ملوک جدو بادشاہ کافر ہو سکے ہوں بادشاہ یدید حسین نال کی ہوا جدو کافر حکومت ہو سکتی مسلمان ہوں کی ہوتا میں ہوں اس واسطے سیاست کا انکار نہیں کرنا سیاست ایک اسلام اقبال نے پھر جدا کیتا ہے ملا نہیں کر سکتا اقبال فرماندہ ہے جدا ہو دین سے سیاست کا تو رہ جاتی ہے چنگے اگر سیاست دین سے نکل گئی تو چنگیزی رہ جاتی ہے یعنی کون جو کمی نے لوگ حکومت پر آئیں گے تو شریفوں کا حال کیا ہوگا شریفوں کا حال اس لیے شریف لوگ حکومت پر آئیں تو یہ سیاست ہے اسلام کی اس سیاست کا انکار ہاں یہ کہنا کہ جمہوریت حرام ہے ووٹ حرام ہے یہ پھر سیاست ہم ووٹ دیتے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کوئی جماعت کا ہو ووٹ تو دیتا ہے تو پھر کہتا ہے سیاست آرام ہے حضرت ووٹ لینا سیاست ہے دینا سیاست نہیں حکومت بنانا سیاست نہیں تو پھر کہنا میں غیر سیاسی ہوں تو اس نقطے پر مجھے اعتراض ہے سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ یار جب ووٹ دیتے کفر کی حکومت بناتے اس وقت تو سیاست جائز ہے تو جب اسلام کی حکومت کی باری آتی ہے پھر سیاست حرام ہو جاتی ہے ان سیاست ہوگی تو حکومت ہوگی حکومت ہوگی تو پھر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا رب رسول کا فیصلہ کون کرے گا جو مسلمان مومن ہو جو شریف ہو جو کمی نہ ہو تو پھر اسلام کا قانون کیسے آ سکتا ہے تو اس لیے اسلام کے قانون سے انکار ہے جو کہے مجھے سیاست میں غیر سیاسی ہوں نہیں میں غیر جمہوری ہوں یہ کہہ سکتے ہو غیر سیاسی کہنا قرآن کا بھی انکار ہے حدیث کا بھی انکار ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء سیاست دان تھے نبی سیاست دان تھے حدیث پاک میں آئے تو اب تم کہو کہ سیاست میں ہم نہیں آئے تو کیا سیاست اسلام سے باہر ہے تو سیاست تو حکومت نبیوں نے کی تو پھر اسلام سے وہ باہر ہو گئے ایسے الفاظ کہنا یہ شریف کفر رہا ہے یہ نہیں کہنا کہ ہم سیاست ہماری سیاست ہے اسلام والی ان کی سیاست ہے کفر والی وہاں سیاست چلتی ہے الیکشن کمیشن اور بیلٹ پیپر مہر کنجر کنجر بھی ووٹ مار سکتا ہے اور اکیلا کمرہ یہ سیاست ہے ان کی یہ سیاست ہے ہماری کہ یہاں بیعت تھا کوئی مہر نہیں آئے کوئی کنجر نہیں آئے کیا جس وقت علی المرتضی عثمان غنی کا انتخاب ہوا کوئی بیلٹ پیپر تھا مہر اکیلا کمرہ کوئی کنجر سیاست تو اس نے کی حکومت تو کی چنے گئے تو جب اسلام کا یعنی چناؤ ہے کی لڑائی ہے دیکھو وہ کہتے ہیں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں کیا ہے دھو کرو شہید کرو اب تم لڑ عزیز آپس میں لڑتے ہیں کیا ستم ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کیا کام ہے اسلام ہر کوفر شرک بری چیز دشمن کا مکر چکر سمجھاتا ہے ہمارے علماء کیوں نہیں سمجھاتے یہ بات سمجھانے کے لیے ہی ہے کہ یار سیاست رحمان کی ہو رہا ہے شیطان کی حکومت شیطان والے بھی کرتے ہیں اب بش بادشاہ ہے اب ہم کہیں یار ہم حکومت اسلام کی نہیں بناتے تو یہ الفاظ دیکھو ایک وزیر نے کہا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے ایک وزیر نے کہا ہاتھ کاٹنا ظلم قرآن کو ظالم کہا رسول کو ظالم ہم انہیں بیٹے دیتے ہمیں پڑھا کر ایک بار انہوں نے کہا ہاتھ کاٹنا ظلم ہم کہیں ہم غیر سیاسی تو بات ایک الفاظ مختلف ہے حاصل مقصد ایک ہے کہ ہم سیاست میں آئے تو حکومت اسلام کی ہوگی جب حکومت اسلام کی ہوگی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ ظلم ہے یعنی غیر سیاسی کہنا یہ کہنا کہ ہاتھ کاٹنا ظلم ہے اور غیر سیاسی اپنے آپ کو کہنا یہ دونوں باتیں کیونکہ جب اسلام کا حاکم نہیں ہے تو اسلام کا قانون کیسے چاہیے جب آپ سیاست میں نہیں آئیں گے حکومت میں نہیں آئیں گے تو اسلام کے قانون اسلام کے قانون کے بغیر اسلام کامل نہیں ہے اس لیے انہوں نے لانچیوں نے کہا کہ جہاد دہشت گردی ہے قانون ظلم ہے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے جہاد دہشت گردی ہے نماز کو کیوں نہیں کہا دہشت گردی کہ ان کو تمہاری نماز عبادت کچھ نہیں گئی وہ تو شیطان بھی کرتا رہا تمہاری دین کا جہاد اور اسلام کا قانون اسلام کا قانون جب چور چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے تو آپ کا مال محفوظ ہوگا جب زنا ہوتا ہے تو زانی کو درے لگتے ہیں آپ کی ماں بہن محفوظ ہو گئی اسلام سلم سلامتی سے ہے اسلام میں آ گیا پھر آپ کو قانون سے نہیں بچ سکتے چکلے سے نہیں بچ سکتے زنا سے نہیں بچ سکتے رشوت سے نہیں بچ سکتے تو اسلام میں آپ کیسے آئے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو جب سو کا نوٹ ہو ٹوٹ جائے تو دس روپے بچیں باقی خرچ کا تو تم کہو سو کا نوٹ سالم ہے یہ دھوکہ ہے اسلام نہیں ہے اب دیکھو اسلام کا قانون یہاں نہیں چل سکتا تو تم کہو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں کون سا اسلام جب نبی کا قانون نہیں چل سکتا جہاں رب فرماتا ہے مومن ہو نہیں سکتے جب تک تمہارا قانون نہ چلائے جب تک ہم قانون نہیں لائیں گے ہم مسلمان ہو نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے اسی لیے خدا را یہ باتیں سوچو اندھی تقلید نہ کرو جو بھی بندہ دعویٰ کرے میں اسلام سے میں اسلام والا ہوں اس کو نہ مانو کیوں آقا علیہ الحسلات وسلام کی ذات چالیس سال کافروں میں رہے چالیس سال کوئی دعویٰ نہیں کیا چالیس سال کے بعد پوچھا اپنا تعارف بتاؤ میں کون ہوں میں کیا ہوں انہوں نے کہا آپ امین ہو صادق ہو سچے ہو کامل ہو اکمل ہو ہر چیز ہو کوئی آپ میں عیب ہے بھی نہیں تو تب اپنا تعارف کرایا ذات کا پھر آپ نے فرمایا میں نبی ہوں چالیس سال کے بعد دعویٰ کیا نبوت کا توحید کا جب آئے دعویٰ نہیں کیا چالیس سال کافروں میں رہے کافروں کو اپنی سیرا تو کردار دکھایا منوایا جب کافر مان گئے پھر فرمایا آپ پہچان ہو گئی آپ میں دعویٰ کرتا ہوں میرے دعوے کی اہمیت آپ تک اب ہو آپ آپ کا تعارف بھی نہ ہوتا تو آپ دعویٰ کر دیتے اگلے کیا مانتے اس لیے کسی کو مانتے ہو تو خدا ایسے نہ مانو وہ دعویٰ کرے آپ مان لو نہ اس کو جھنجھوڑو اس کو ٹٹولو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے پھر ایسے نہ مان لو میں باتیں چند آپ کو کر دوں تم کہو جی یہ بڑے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں نہیں اسلام اس چیز کو نہیں دیکھتا اسلام کے پاس صرف فیصلہ ہے جو فیصلہ کفر کا ہے تعلیم کفر کی ہے تحریر کفر کی ہے ہم خاموش بیٹھے ہیں گھلا تو گھونڈ دیا مدرسہ نے تیرا کہاں سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ برٹش قانون جہاں چل رہا ہے مسلمانوں تمہاری ایک سنت امریکہ میں نہیں چل سکتی ان کے قانون میں آ سکتی ہے تمہارے پاس تو سب قانون ان کا ہے تو ہم کہیں ہم مسلمان ہیں یہ جھوٹا دعویٰ ہے سچا دعویٰ تب ہوگا جب دعویٰ کرے تو دلیل ثابت دعویٰ تب ہو سکتا ہے جب دلیل ہو دلیل نہ ہو تو دعویٰ جھوٹا ہے دعوے تو دونوں ہو سکتے ہیں ان فلاؤ نے دعویٰ کیا میں رب ہوں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ ہوگا ان شاء اللہ ضرور ان شاء اللہ دعا اللہ تعالیٰ بات حق کی باتیں ہوں تو قبول فرمائے اگر اسی میں کوئی کمی کو کوتا ہے تو ہدایت دے بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصلی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا یا غفار الذنوب ستار یا اللہ اسلام پر زندہ رکھ ایمان پر موت اسلام کی تعلیم قانون تہذیب کو بالا و بلندی عطا فرما غلبہ عطا فرما مولا کفر کو ذلیل و نیست و نابود فرما تمام باطل کو نیست و نابود فرما حق کا بول مولا ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما للياقة في كان بريدي يا